محمد بن سیاد نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتدا کرے اور جب جوتا اتارے تو بائیں پاؤں سے ابتدا کرے اور دونوں جوتے پہنے یا دونوں جوتے اتار دے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچانوے